فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان غفور ہاں اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو اس لیے اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا دے تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اگر کسی وصیت کرنے والے سے وصیت کرنے میں غلطی ہو جائے مثال کے طور پر ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کر دے یا کسی ہیلا بہانہ کے ذریعے کسی وارث کو زیادہ دے دے تو موسا یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے قضیے کی اصلاح کر دے اور اسے شریعت کے مطابق بنا دے